ان اصول کی یہ تعبیر نہیں لیکن کام اسی کے مطابق ہوتا تھا تقریباً ستائیس سال پہلے کی بات ہے انیس سو نبے اکیانوے اور یہی ترتیب چل رہی تھی بیانات اور اپنا شبہات کے اندر ایک زمانہ یہ ہے کہ الحمدللہ ملک کے تقریباً تمام اطراف سے اس مجمع کے اندر جدید علماء کرام اور مشائق بیٹھے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس وقت اور واپسی میں اور اپنی جگہ پہنچ کر دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ جب جلال کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ سوچیں کہ یہ کام اگر صحیح سمت پہ جا رہا ہے تو پھر آپ اس کے لیے کمر کس لیں اور تیار ہو جائیں اور الحمدللہ یہ کام ابھی روکنے کا نہیں ہے یہ پھیلنے کا ہے اور ہمارا ذاتی تجربہ ہے میں خود کراچی میں تھا فراغت کے بعد جہاں میں بنوریا میں وہاں پر گھر کے بیٹھے میں مجلس ہوتی تھی اور تحریک ایمان و بھی ساتھ ساتھ دونوں چل رہے تھے پھر وہاں سے کا تقاضہ ہوا انسان کو خود اپنے مستقبل کے بارے میں چلتا پشاور آیا پشاور کے اندر مسجد مومن میں ہمارے اعتماد بھی ہوئے حضرت کے خصوصی جوڑ بھی ہوئے لیکن وہ جگہ لیکن تو اللہ نے اسی صورت بنائی کہ اس جگہ سے نکل کر پشاور کے باہر جومان برتخوا کے نام سے پشاور کا جو ذیلی مرکز ہے وہ ایک وسیع طرح کے اوپر الحمد بھی بن رہا ہے زیر تعمیر اور اس میں پورے پشاور کے تقریباً جتنے بھی نوخیز علماء ہیں مفتیانی کرام ہیں اور حادثے اس کے اساتذہ ہیں وہ جوڑ رہے ہیں اور تقریباً پشاور کے جو بڑے شیوخ حدیث ہیں مشائق ہیں احادیث ان کو مدعو بھی کیا گیا ہے اور وہ بھی اپنے شاگردوں کے پورے حضرات دوسرے حضرات کے رہنمائی دارالمان کی طرف کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج یہ تھی کہ پشاور کے اندر تقریباً پچاس کے قریب مجالس ہیں اور وہ سارے کے سارے مجالس علماء کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں تو آپ حضرات جو پہلی مرتبہ اس اجتماع کے اندر تشریف لائے ہیں وہ سوچیں کہ اگر یہ کام درست ہیں تو صرف کسی کے اوپر اتباع نہ کریں کہ آپ ایک مدرسے کے اندر مدرس ہیں یا کسی مسجد کے امام اور خطیب ہیں بلکہ ابھی سے ہمت کر لیں اور اس کام کے سیکھنے کے لیے ایک تو وہاں زیری مراکز کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں جہاں جہاں پورے پاکستان میں ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ یہاں جس طریقے سے تفصیل سے حضرت نے عرض کیا وہ دارالعمان پر وہ آ کر یہ کام سمجھیں और समझ कर उसको अपने वापस अपने इलाकों के नजम हुए کو تجھے ماں دعا بہت بڑی نعمت ہے اور یہ تمام عبادات کا مرض ہے دعا مخل عبادہ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضمار یہ عبادت کا مرض اور دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اور رو کر مانگے اصل تو یہ ہے کہ دل زبان ایک ساتھ ہو جائیں اور جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس خدائی ہے ہمارے پاس گدائی ہے تو بادشاہ کے سامنے آدمی جب دنیا کا کوئی بادشاہ ہو گدا ہو تو وہ ایک اور جدا کیفیت ہوتی ہے تو اللہ جو خالق و مالک ہیں خزانوں کے اور ان کے سامنے ہم گدا ہاتھ پھیلائیں تو دل بھی ساتھ دے زبان کے تو بہت مبارک لیکن اگر رونا نہ آئے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل تباہ کو رونے والے کی شکل ہی بنا دو بات کہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا تو ان کو یہ بھی اجازت دی گئی اور سکھایا گیا کہ رونے مانگتوں کی شکل بنا دو وہ سخی ہے کریم ہے وہ عطا فرمائیں گے کیونکہ الحمد للہ عمل صالح ہوئے ہر عمل ایسا ہے جس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور صالحین مبارک حضرات کا مجموعہ ہے اور اللہ کا اتنا ذکر ہوا ہے ذاکرین کا مجمع ہے تو سب یقین کریں کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ قبول فرمائیں گے اندر الشریف پڑھ لیں اللہ مقامی لوگوں نے مقامی لوگوں نے مقامی انتظامیہ نے کوئی نہیں تعاون کیا تو ان کے لیے بھی دعا بارش الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله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 كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا كريم يا كريم يا رب يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صادق يا ستار الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واسم الله الأعظم الذي إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى واسم الله الأعظم الذي إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى واسم الله الأعظم الذي إذا دعي أجاب وإذا سئل بأعطى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط بالأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وحسن الخواتم وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى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 اللهم تجاوز عن امه حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم اشف مرضى امه حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المجاهدين من امه حبيبك صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مجيب يا سميع الدعوات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا كريم يا رب العالمين يا الله اپنے رحمت و کرم سے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما اللہ اس میں حاضری والوں سب کو قبول فرما خدمت کرنے والوں سب کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ جن اغراض و مقاصد کے لیے اس کا حضرت نے یا اللہ انعقاد کیا وہ مقاصد حسنہ پورے فرما اللہ کریم اس اجتماع میں جتنی تلاوتیں ہوئیں ذکر اذکار ہوئے نوافل ہوئے درود شریف پڑھا گیا اور سب جتنے بھی خیرات و صدقات اللہ اپنے عالی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما دیں ان کے توفیل و برکت سے تمام انبیاء علیہ کو حدیعہ فرما دیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل و برکت سے اللہ تمام صحابہ کرام بیت گرامی علیہ الرضوان اور آقا پاک کے تمام خاندان کو حدیعہ فرما دیں یا اللہ آقا پاک وسلم تو فعل یہ ثواب ہمارے اکابر ہمارے مشائق ہمارے روحانی اجداد اور جسمانی آبا اجداد اور کل مومنین مومنات کو ہدیہ فرما دیں یا اللہ حضرت کے آبا اجداد صاحب مبارک کر بوغ شریف ان کے خاندان ان کے اولاد اور تمام آل کربوغا اور تمام آل پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمان مشرق مغرب شمال جنوب کے حدیہ فرما دیں یا اللہ اپنے ذرا رحمت و کرم سے ہم ایک ایک کو قبول فرما یا اللہ حضرت کی صحت عمر میں برکت فرما خیر کا خزانہ ہے اللہ ان سے بیماریاں دور فرما اللہ ان کے بدن میں قوت اور زیادہ پیدا فرما اور زیادہ ہمت عطا فرما ہم سب کو یا اللہ خیر اور رضا کے کاموں میں دست بنا یا اللہ ہمارے جتنے دینی کام ہو رہے تبلیغ کے ذریعے دنیا میں یا اللہ جہاد فی سبیل اللہ افغانستان یا اللہ کشمیر یا اللہ برما شام اور جہاں جہاں بھی مجاہدین اسلام یا اللہ تیرے دشمن و ادا سے لڑ رہے ہیں اللہ ان کی بھرپور مدد فرما یا اللہ کریم ہمارے جتنے مدارس سے دینی آئے یا اللہ ملک میں ملک سے باہر میں اللہ سب کی مدد فرما قبول فرما اسلامی سیاست کے ذریعے ہمارے اکابر اور بزرگ جو خدمات کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی قبول فرما یا اللہ جتنے دینی شعبہ ہیں جن کا یہ ذکر ہوا اللہ ان سب کو قبول فرما اور سب میں ہمارا حصہ فرما دین کا کوئی شعبہ ایسا نہ رہے جس میں ہم تائید کو نندا اور بطور خادم نہ ہوں اور آپس میں جس طرح یہ چاہتے ہیں سب کے قلوب خیر پہ جمع فرما دے سب کے قلوب کو خیر پہ جمع فرما دے شر سے فتنے سے حفاظت فرما ہمارے شیخ کری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلفا خلفا کے خلفا دیگر مشاعر ان کے خلفا سب کو قبول فرما حضمان تعالیٰ صاحب ہمارے حضرت کے ساتھ بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما اور بھی جتنے مریض ہیں اس مجمع میں اور گھروں میں ہسپتالوں میں حضرت کو جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے متوقع ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما کینسر کے مریض ہوں تو شفا عطا کر بلڈ پریشر شوگر فالج دل دماغ یرقان گردے یا اللہ اور جس مرض کا کوئی مریض ہے حاضرین میں ہے گھروں میں ہے آئزہ میں ہے عام مومنین مومنات میں ہے شفایاب فرما اے پیارے اللہ اپنے رحمت و کرم سے یا اللہ جتنے بے رشتہ مسلمان اللہ ان کو مبارک رشتے عطا فرما یا اللہ جن میں رشتے ہوئے اتفاق نے اتفاق عطا فرما اے پیارے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جتنے مسلمان یا اللہ اولاد سے محروم ہے انہیں نیک صالح نرینا اولاد عطا فرما اور جن کو عطا کی ہمارے سمیت ان کو صالح نیک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہماری نسلوں کو مبارک پر ہماری پاس بیٹھنے والا معروف نہیں اب آج آپ کی مغفرت کا اعلان ہمارے لیے بھی ہو جائے ہم میں سے ایک خالی نہ جائے یا اللہ ہم نے کرموں شریف سے کیا لے رہا تھا ہم تو آئے تیرے محبوب کے پاس تیرے عشق و محبت کے لیے تیرے پیارے رسول صاحب کی غلامی کے لیے اور جو دولت ان کے دل میں اور ان کے پاس ہے شہری کا رونا اور تیرے ساتھ عشق محبت حبیب صاحب کے ساتھ ہمیں بھی عطا کر دے ہمیں خالی نہ بیچ ہم یہاں لکھ کے لیے نہیں آتے ہوئے اللہ یہ سب قبول کر لے یہ علماء وہ شعر یہ سفید داڑیوں والے یہ سادات یہ قرآن پاک کے حافظ اور یہ سارے آئے یا اللہ یہ جولیاں خالی نہ جائیں یہ ہاتھ خالی نہ جائے تو سخی ہے اور تیرے حبیب سے فرمایا کہ تو خالی ہاتھ واپس کرنے سے آیا کرتا ہے ہم اس قابل تو نہیں ہے لیکن ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے ہمیں اپنا بلا دے بہت زندگی برباد کر دی نافرمانیاں کی بغاو دے سرکشیاں معاف کر دے معاف کر دے یہاں سے معاف بھیج دے یا اللہ تیرے کرم کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں سب کو معافی مل جائے صحیح صنعت میں بدل جائے تو تیرے کرم سے کیا بعید ہے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے ان سب کو قبول فرما یا اللہ اس رونے دونے کو قبول فرما یا اللہ اپنے طرف ہم سب کو متوجہ فرما آج ہم ذکر رہے اللہ کر ہمیں تحجد دوام نصیب کر میں عبادات الگ دوام عطا کر حلال روزی الگ دوام عطا کر یا اللہ صحت و عافیت عطا فرما اے پیارے اللہ یا جن حضرات نے خدمتیں کی ہیں اے کریم اللہ جس طرح مالی جانی اور یہ نوجوان اور یہ جتنے بھی خادم خدام اللہ حضرت سمیت سب کو اجر عظیم عطا فرما اتنی خدمتوں کے بعد یہ ہم سے کہتے ہیں معاف کر دو اللہ ان کو بہت جزائیں دے ہم سب کی طرف سے بے انتہا خدمت کی ہے اللہ ان خادموں کو قبول فرما ان کے خاندانوں کو قبول فرما ہمیں بھی بطور خادم دین کے قبول فرما یا اللہ ہمارے تمام فضلاء علماء کو مشائق کو اور یا اللہ قبول فرما یہاں سے جائیں اسی درد کے ساتھ دین کا کام دینی شعبوں میں شامل ہوں اور سب کے ساتھ پیار و محبت کریں ہمارے مولانا نان صاحب کی صلاحیتوں کو اور بڑا اور قبولیت عطا فرما اور سارے حضرات کو یا اللہ آپ قبول فرما لیں ہمارے والدین ہمارے بیوی بچوں ہمارے تعلق محبت والوں سب پہ رحم فرما یا اللہ ہمارا ملک پاکستان ہمارا گھر ہے اللہ اس گھر کو شاد و آباد رکھ یا اللہ اس کی پوری پوری حفاظت فرما پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما پاکستان کے دشمنوں کو اللہ خائب و فرما سرحدات کی بھی حفاظت فرما اور پاکستان میں جو زینت اور گلدستہ تیرے دین ہے جس کے لیے ملک حاصل کیا گیا اللہ اس گلدستے کی ان مدارس کی ان دینی اقدار کی اللہ اس ملک میں حفاظت فرما یا خلفۂ راشدین کا مبارک نظام جاری فرما اس کے لیے علماء جو کوشش کر رہے ہیں اللہ ہر جگہ ان کو کامیاب باراور فرما ہم سب کو دین میں علماء کا خادم بنا یا رب العالمین یا اللہ حضرت کو جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجات پوری فرما دے اے پیارے اللہ اے پیارے اللہ اتنی دعائیں انفرادی اجتماعی مانگی گئیں یا اللہ سب قبول فرما اب ہماری زندگی اپنے لیے کر دے غیر کو نکال دے ہم سے غیر کو ہمارے دلوں سے نکال دے حب جا حب مال سے ہماری حفاظت فرما بدیانتیوں سے خیانتوں سے تکبر سے ریا سے عجب سے حسد سے کینے سے بو سے ہمارے سینوں کو پاک فرما یا خوگا اللہ پٹول مان رحموں کے یا اللہ قرون ودان کے یا اللہ رحمتون سور پہ ہو کے کربوغه والو ته ډیر اجر ورکې خوشبخته خوش نصیب دي د مشر حضرت نه اوسه پورې دا بهارونه ورته نصیب شله خدای نور ورته نصیب کې او دې دارالعلوم ته دې یا الله دارالایمان یا د مرکز تا الله وسط وی ورکه خزانه استا زمک استا هر سستا الله خپل خزانو نه عطا کې یا الله ملمنو تنګی دا الله دې ته وسط عطا کې او د غیب خزانو نه تکفل فرمائے الله حضرت په خاندان باندې مهربانه وکي یو یو صاحبزاده وي یو یو کربوغوال قبول کې او د ملک نه بار چې کوم په مزدورو کې دي الله التن ورته ډکه جوړه کورونه تراواله الله او تکلیفونه د موږ نه لري کې یا یا اکرم الاکرمین زموږ خاتمه په ایمان وکې د حج عمره سعادتونه نصیب کې الله د دوه جهان خیرونه عطا کې الله زنا دیندار بچی دیندار کې واړه لوی ټول دیندار کې چا دعاګانو لپاره دو ته لپاره درخواست وکړو لاستا علم مبارک کې دي ته د ټولو حاجات شرعیه د دنیا او د آخرت ته پوره کې د کریم ذاته رحیم ذاته رحم او کرم وکړي پیارے الله اے پیارے اللہ اے پیارے اللہ ہمیں یہاں سے محروم نہ لے جائیں ہم سب کو ہمارے مدارس کو قبول فرما ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما ہمارے دلوں کی جڑوں سے ریا کو نکال دے عجب کو نکال دے کبر کو نکال دے صحابہ کرام کے محبوب اولیاء کرام صلب صالحین کے محبوب یا اللہ وہ اعمال جو حسنہ کا نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں عطا کر دے ایک ایک سنت پر یا اللہ عمل کی توفیق دے دے یا اللہ اب جانے کا وقت ہے ہمیں خالی تو نہ بھیجے ہم تو آپ کے دروازے پہ آئے ہم خالی جائیں گے بھی نہیں ہماری مغفرت برباد ہماری طرف رحمت کی نظر ہمیں بھیجے ہو جائے بخشے بخشے جائے ہمارا سفر قبول ہو جائے ہماری زندگی اب مبارک ہو جائے تیری رضا کی زندگی ہمیں مل جائے اللہ آئے اسی حاضر ہوئے سب کو قبول فرما ان علماء کو بھی ان عوام کو بھی ان ذاکرین کو بھی اللہ ان نوجوانوں کو بھی ان بوڑھوں کو بھی تیرے کرم سے کوئی پیس نہیں ہماری ہماری طرف پیار کی نظر فرما دیں جائیں راضی ہو جائیں اور سب کو آفیت کے ساتھ گھروں کو لے جائیں یا اللہ قافلے شروع ہیں تیرے حرمین کی طرف تیرے حبیب کی طرف تیرے پیارے گھر کی طرف یا اللہ اپنے در رحمت سے ہم سب کو اس میں شامل فرما ہمارے گھروں میں ذکر کو داخل فرما ہمارے گھروں میں درود شریف کو داخل فرما اتباع سنت کو داخل فرما یا اللہ ہمارے ملک میں امن قائم فرما اور ظالموں سے کوئی بھی ہو ظالم ہم کو اور سب مظلوموں کو محفوظ رکھ ظالموں کا ظلم ان پر لوٹا شریروں کا شر ان پر لوٹا نہ رسالت کی حفاظت فرما یہاں جتنی بھی دینی خدمات ہو رہی ہیں دفاع صحابہ کے حوالے سے دفاع ختم نبوت کے حوالے سے دفاع دین کے حوالے سے سب کو قبول فرما جو مدارس نئے بنے ان کی بھی مدد فرما جو پرانے ان کی مدد فرما غیب کے خزانوں سے سب کا تکفل فرما آج یہاں اس طرح جمع کیا ہے جنت الفردوس میں بھی حضرت کے ساتھ آقا پاک پاکستان کے غلاموں میں ہم سب کو محشور فرما ہماری دونوں جہان اچھے فرما اور مرتے وقت ہم سب کی زبانوں کانوں پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معید برحمت ہاں بارش کے لئے دعا کریں کل تو ہم یہی سوچتے رہے کہ یا رحمین یا اللہ آپ کریم ذات ہیں رحمت کی بارش عطا کر دے اللہ مسلم عباد ونش الرحمت کمزور ہیں اللہ اللہ اب اپنی رحمت برسا دیں اور جتنی خشک سالی ہے ختم فرما دیں ظاہری برکتیں بھی عطا کر دیں باطنی بھی عطا کر دیں اور بھی جتنے جس کی جو حاجت جو یہاں نہیں بھی ان کی حاجتیں بھی مشرق مغرب شمال جنوب کے مسلمانوں کے حاجات پوری کر دے ہر طرح ظالموں سے نجات دے برما کے مسلمانوں کے لیے خاص دعا کرے بہت تکلیف میں ہے اللہ ان کو اور تمام مظلومین کو جو دنیا میں ظالموں کے پنجے سے چھڑا دے ہر مسلمان کو صاحب ایمان صاحب تقوی بنا دے آمین شاہ نبی کریم صلی اللہ سترہ نومبر کو قصور میں اجتماع ہے ہاں سترہ نومبر کو سترہ نومبر قصور میں اجتماع اللہ قبول فرما دے سب سب کے